کھلونا سمجھا ہوا ہے علماء کرام تو ناؤز باللہ من ذالک ان مدارس کو کھیل سمجھا ہوا ہے جس کے منہ میں جو بات آتی ہے کر گزرتا ہے بابا بہت پرانی تاریخ ہے ہماری بہت زدی لوگ ہیں ہم اس لیے کہ جب سے رشتہ زمین سے ٹوٹ کے اوپر جڑا ہے ہمیں ناقوام متحدہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے نہ کسی اور کی قوت کو ہم گھاس ڈالتے ہیں تم نے ہمارے ایک درجہ سابیہ کے طالب علم ملا عمر کو تو دیکھ لیا ہے ہم بھی اسی نسل کے ہے اسی چٹائی کے ہے اسی سپاہی کے ہے وہی کتابیں پڑھنے والے ہیں تم نے اسے ڈرایا تھا کہ بامیان کے بت نہ گرانا ملا عمر نے گرا کے بتایا میں طالب علم ہوں پرواہ نہیں کیا کرتا